سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نمبر اللہ عمر قدر کے اشعار ہیں مجھ کو جینے کا سہارا چاہیے مجھ کو جینے کا سہارا چاہیے مجھ کو جینے کا سہارا چاہیے مجھ کو جی ہے مانتے ہیں بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو ہم نے سنا کہ بمشکل بڑی تمناؤں سے بڑی دعائیں کرا کے اور بڑی محنت سے پیسہ جمع کر کے ہر کعبہ شریف میں گئے ہر میں شریف رہتے گئے وہاں جا کے کیا دعا مانگی کہ اللہ میاں ہمارے ابا کو بہت اچھی سی گاڑی دے اور کوئی کچھ مانگتا ہے کوئی کچھ مانگتا ہے کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے الہی میں تجھ سے طلبگار کا یہاں کیا مانگا جا رہا ہے اولیاء اللہ کیا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت کرنا اللہ تعالیٰ کی محبت سارے عالم کو چھوڑ کر دولت چھوڑ کر بگلے چھوڑ کر گاڑیاں چھوڑ کر فیکٹریاں چھوڑ کر مال و اولاد چھوڑ کر کیا مانگ رہے ہیں اللہ کی محبت اللہ کی محبت کرنا اور اسی میں نجات اسی میں عمل کرتی ہے اگرچہ تمام جائز حاجات مانگنا جائز ہے حاجات مانگنا بھی جو خلاف شریعت نہ ہو جائز ہے وہاں جا کر بھی مانگنا ٹھیک ہے دعا کی قبولیت کی جگہ ہے لیکن سب سے اول درجہ اللہ کو اللہ کو اگر نہ مانگا اللہ کو نہ پایا تو یہ مجرم ہوگا مجرم ہے یہ کہ جس نے فانی اور ختم ہونے والی اور فنا ہونے والی چیزیں تو مانگی لیکن وہ چیز نہ مانگی جس کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے دنیا میں اللہ نے بھیجا ہی میرے مرشد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کامیابی کھانے پینے میں اور اگنے متنئی میں ہوتی تو ہاتھی ہم سے زیادہ کامیاب رہتا ہے وہی سب سے زیادہ کھاتا ہے اور بھی سب سے زیادہ وہی ہے معلوم ہوا کہ کامیابی کھانے پینے میں اگنے متنے میں یہ انسان کا مقصد یہ نہیں کہ یہاں آ کر لمبے لمبے ہاتھ مار کر پیسہ کمائے اور بڑی بڑا اسٹیٹس بنا لے اپنا بلکہ یہاں آ کر تو اللہ کو یاد کرنا ہے اللہ کو پانا ہے تجھی کو یہاں جن فرما نہ دیکھا برابر ہے دنیا کو دیکھا نہ دیکھا ارے دوستو جس نے دنیا میں آ کر اللہ ہی کو نہ پایا اور اللہ کو کیسے پاتے ہیں میرے مرشد فرماتے تھے آم ملتا ہے آم والوں سے امرود ملتا ہے امرود والوں سے اور کپڑا ملے گا کپڑے والوں سے اور دودھ ملے گا دودھ والوں سے اسی طرح سے مٹھائی ملے گی مٹھائی والوں سے تو اللہ کس سے ملے گا بھائی اللہ یونیورسٹیوں میں نہیں ملے گا کالج میں نہیں ملے گا مدرسوں میں بھی نہیں ملے گا اللہ تو ملے گا اللہ والوں سے اللہ ملے گا اللہ والوں سے نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا تو اولیاء اللہ کیا مانتے ہیں اگرچہ اور چیزیں مانگنا چاہے تھے لیکن سوچو تو صحیح کہ کچھ ہی عرصے کے بعد یہ ساری چیزیں ساتھ چھوڑنے والی ہیں جتنی فکر پریشانی دوسری چیزوں کی ہوتی ہے اگر اتنی پریشانی اور فکر ہم اللہ کو پانے کے لیے اٹھا لیں تو دوستوں کیا کیا بات ہے یعنی انسان جو ہے بادشاہوں سے بھی بڑھ کر اس کو مزہ دنیا میں آئے گا بادشاہوں سے بڑا دل اس کا ہو جائے گا بادشاہوں سے بڑھ کے مزے میں جیے گا اگرچہ ظاہر میں چٹنی روٹی کھاتا ہے پٹائی بھی بیٹھتا ہے لیکن دل اس کا سارے عالم سے مستغنی ہوتا ہے ہاں، اس لیے کہ اس کے دل میں اللہ آ جاتا ہے جو خالد کائنات ہے خالد زمین و آسمان ہے خالد لذات کائنات ہیں اسی لیے میرے مرشد فرماتے تھے وہ چاہے دو جہاں جس دل میں آئے مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے دونوں جہاں سے بڑھ کر پانا ضروری ہے اس لیے کہ اللہ کی ہم سری برابری کرنے والا کوئی نہیں اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے بڑی ہے جس دل میں وہ آ جائیں گے سارے عالم کی سارے عالم کی سارے کائنات جو ہے اس کی نگاہوں سے گر جائیں گے بے قیمت ہو جائے گی تو کیا مانگا یہاں آ کے اللہ کی محبت کرو ساری دنیا ساتھ چھوڑ جائے گی لیکن اللہ کی محبت قبر میں بھی ساتھ جائے گی محشر میں بھی ساتھ ہوگی قبر میں بھی کام دے گی اور محشر میں بھی کام دے گی اور یہی ہے اللہ کی محبت ہمیں جنت میں لے جائے گی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن جنت میں جب اللہ تعالیٰ داخلہ دے دیں گے جنتیوں کو تو اللہ پوچھیں گے کہ اور اور بھی تم کو کچھ چاہیے کوئی چیز اس کے علاوہ تو کہیں گے کہ یا اللہ آپ نے ہماری خطاؤں کو معاف کر دیا تو سے ہم کو نجات دے دی اور جنت میں داخل کر دیا اتنی بڑی بڑی نعمتیں اب اس سے زیادہ ہم کو اور کیا چاہیے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ آج سے ہم نے تم کو اپنی رضا نصیب کر دی اپنی رضا خوشی اب ہم تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گے اتنی خوشی ہوگی جنتیوں کو سوچ کیا جنت کی نعمتیں بھی کیا ہیں اللہ کی رضا کیا ہے اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے یوں مانگا اللہ اصل کا رضا اسلم اللہ میں آپ کی رضا مانگ پہلے اللہ کی رضا اور خوشمتی یہ اتنی بڑی دولت ہے دوستو کہ کیا بتائی بس جو آدمی اپنے دل پر محنت کرتا ہے صحبت اللہ کو اختیار کرتا ہے اسی کو اس کا آہستہ آہستہ ادراک شروع ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا کیا چیز ہے اور اس کو قیمتی جاننے لگتا ہے ورنہ عام دنیا دار آدمی کو کہو تو اس کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گی کہ اللہ کی رضا کیسے جنت سے بڑی ہو سکتی ہے ہاں، اللہ تعالیٰ اتنے پیارے ہیں جنت سے بھی بڑھ کر اللہ کا دیدار نصیب ہوگا اور اس دیدار کے اندر اتنی لذت ہوگی کہ جنت کی ساری نعمتیں بھول جائے گا تو اس وقت جنتیوں کو اس قدر خوشی ہوگی کہ اللہ کی رضا اور خوش ہوتی اور اللہ جب فرمائیں گے کہ اب ہم تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گے پھر کیا خوشی ہوگی بتائیے یہ غم مشکلات اور لوگوں کی باتیں سننا یہ تو دنیا ہی تک ہے اس کے بعد مزے ہی مزے اور بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں جنت کا مزہ دکھا دیتے ہیں جنت سے بڑھ کر مزہ دے دیتے ہیں مجاہدات ان کے برائے نام رہ جاتے ہیں مجھ کا سہارا مجھ کو دینے کا سارا چاہیے غم تمہارا دل ہمارا چاہیے غم تمہارا ہمارا سر ہو اور آپ کا سر ہو یعنی کہ جتنے بھی آپ کے احکامات ہیں فراہمی ہیں ان پر ہم دل و جان سے عمل کرنے کو تیار ہیں جان دے دیں گے لیکن آپ کو ناراض نہیں کریں جان دینا ہمارا سستا ہے آپ کو ناراض رکھنا ہمیں بہت مہنگا ہے اس سے بڑھ کر ہمیں کوئی دولت نہیں چاہیے کہ آپ ہم سے راضی ہیں ہمارا سر ایک کیا ایک سر کیا سینکڑوں سر آپ پر فدا ہو جائے تو بھی کم ہے ہم آپ کو ناراض نہیں کریں گے آپ کے احکامات کی خلاف ورزی نہیں کریں گے شرعی پردے کے خلاف نہیں کریں گے نظر کی حفاظت کریں گے جھوٹ نہیں بولیں گے غیبت نہیں کریں گے جتنی باتیں اللہ آپ کو ناپسند ہیں اس سے ہم اپنی جان دینا سستا سمجھتے ہیں اس کے بغیر بجائے کہ ہم آپ کو ناراض کریں اور الفت کا کنارہ چاہیے اللہ آپ کی محبت کا جو آخری سرحدوں کی ہم اس کے طالب ہیں ہمارے حضرت نے ہمیں یہی سکھایا کہ اللہ تعالیٰ سے چھوٹی چیز مت مانگو وہ بڑی چیز مانگو اپنے منہ پر نظر نہ رکھو اپنے اعمال پر نظر نہ کرو بلکہ اللہ تعالیٰ کریم ذات ہے ان کے کرم پر نظر رکھو کہ اللہ تعالیٰ کریم ہے وہ نالکوں پر بھی کرم فرما دیتے ہیں فضل فرما دیتے ہیں بہر الفت کا الگ چاہیے سر ہمارا کر تمہارا چاہیے سر ہمارا در تمہارا چاہیے غم میں بس کو آیا اسباب راحت لاکھ ہوں اسباب خوشی رات لاکھ ہوں لیکن جب تک حقیقی خوشی حاصل نہ ہوگی اس وقت تک کوئی اسباب کسی اسباب کو طاقت نہیں ہے کہ انسان کو خوشی پہنچا سکے خالق خوشی کے ہاتھ میں خوشی ہے وہ چاہے تو بغیر اسباب کے دل کو خوش رکھتے ہیں ہاں اس کی اس کی مثال حضرت نے یہ فرمائی کہ دیکھو گلاب کا پھول ہے وہ کلی ہے جب نسی میں زہری چلتی ہے تو وہ اس سے وہ کلی کھل جاتی ہے لیکن کانٹوں میں گری ہوئی ہوتی نہیں اس کو حضرت نے فرمایا کہ صدمہ و غم نے میرے دل کے تبسم کی مثال صدمہ و غم نے میرے دل کے تبسم کی مثال جیسے گنجا گرے کاروں میں چٹک لیتا ہے کلی ہوتی ہے چاروں طرف کانٹے ہوتے ہیں پھول کھل جاتا ہے کتنا خوبصورت کتنا نرم و نازک نازک اور کتنا خوشبودار ہوتا ہے ایسے ہی حضرت نے فرمایا کہ اولیاء اللہ کے قلوب میں غم اور خوشی کو داخل کرنا تو اللہ کے اختیار میں تو اولیاء اللہ کے قلوب میں اللہ تعالیٰ ان کے قلوب کو غم پروف کر دیتے ہیں اس طرح سوئٹزرلینڈ کی گھڑی اگر پانی میں لے جاؤ تو ان کا دعویٰ ہوتا ہے کوئی دو سو میٹر کوئی پانچ سو میٹر گہرائی میں لے جاؤ اس میں پانی داخل نہیں ہوگا وہ فرمایا کہ جب مخلوق کو یہ طاقت ہے کہ وہ ایسی چیز بنا دی اس نے کہ پانی اس میں داخل پانی کے اندر لے گئے چاروں طرف پانی ہے لیکن پانی اندر داخل نہیں ہوتا تو اللہ اللہ تعالیٰ جو خالد ہیں ان کو یہ قوت نہیں ہے قدرت نہیں ہے کہ کل کے گرد غم ہو لیکن اندر خوشی ہی خوشی ہے تو یہ ایسی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ خوشی کے خالص تو اللہ ہے جو ان کے لیے غم اٹھاتا ہے جو ان کے لیے ان کے راستے میں تکلیف اٹھاتا ہے لوگوں کی باتیں سن لیتا ہے خوشی خوشی بات بھی سن لیتا ہے ٹھیک ہے بھائی ہم تو اللہ کی بھی کر رہے ہیں آپ کی باتوں سے متاثر ہونے والے نہیں ہیں میرے مرشد نے فرمایا کہ شیر کی طرح جیو شیر کی طرح شیر جو ہے وہ خلاف دریا کے بہاؤ کے خلاف چلتا ہے پورا دریا بڑا چوڑا سا دریا جس طرف بہ رہا ہوتا ہے شیر بالکل اس کے خلاف چلتا ہے پانی کے بہاؤ کے خلاف مومن اللہ کا شیر ہے شیروں کی طرح جیو گیڑا اور لومڑیوں کی طرح جینا بھی کوئی جینا ہے تو ماریں گے لذت فریاد طوفانوں میں اللہ کے راستے میں غم اٹھانے کا اٹھانے پر وہ لذت عطا فرماتے ہیں جن کو جیسے ایک مثال اور حضرت نے فرمائی کہ جیسے ایک شخص شامی کباب کھا رہا ہے بہت چٹپٹا اس میں ملچے بھی ہیں اور لیکن اتنا چٹپٹا اور لذیذ ہے کہ آنکھوں سے آنسو آنسو بھی آ رہے ہیں کھاتا بھی جا رہا ہے اور مرچوں کی وجہ سے آنکھ میں آنسو بھی آ رہے ہیں کوئی دوست دیکھتا ہے بڑا اس کو رہے مانتا ہے صاحب آپ کے تو آنسو نکل رہی ہیں نکل رہے ہیں لائی یہ کباب ہم کو دے وہ کہے گا بھائی تم کو نہیں پتا یہ لذت لذت کیا آنسو ہے ایسے ہی اگر کسی ولی کے آنکھوں میں آنسو دیکھو تو یہ مت سمجھو کہ وہ پریشانی میں مبتلا ہے یا دنیا کا اس کو غم گھیرے ہوئے غم تو ہے اس کو لیکن ایک ہی غم ہے وہ اللہ کو پانے کا غم ہے اللہ کو پانے کا غم اللہ کی محبت کا غم اللہ کی محبت کا درد اس کے دل میں یہ آنسو دنیا کے لیے نہیں ہے آنسو اللہ کو پانے کے لیے کے سر یاد طوفانوں میں کون کہتا ہے کنارا جاری کون ملتا اللہ تعالیٰ کی ذات سے اللہ کو مانگو اور اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں مولانا تھانوی علیہ فرماتے تھے عاشق کے شب کے یار پر حالش نظر نہ کر اے نیز طویل حس فرماتے تھے کہ کوئی اللہ کا چاہنے والا اللہ کو چاہنے والا جو اللہ کو پانا چاہتا ہو کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو اللہ نہ ملا ہو کے شب کے یار بر حالش نظر اللہ تعالیٰ نے اس پر نظر کرم نہ کی ہو اور اس کی اس کو اپنی ذات نہ عطا فرمائی ہو اے خواجہ درد دیں اگر نہ اے خواجہ تیرے دل میں درد ہی نہیں اللہ کو پانی کی طرف نہیں تو اگر طرف نہیں ہے تو اس کو تو بھی مانگ لو تڑپ بھی مانگ لو کہ اللہ ہمیں آپ کی ذات کی قیمت ہمارے دل میں نہیں ہے ہم بے وقوف ہیں بے سمجھ ہیں کمزور ہیں ہم نا ہیں ہم آپ کی ذات کو پانے کی طرف بھی نہیں ہے درد بھی نہیں ہے اور وہ کوشش اور محنت جو کرنی چاہیے اللہ وہ بھی نہیں ہے تو آپ آپ اپنی مہربانی سے ہم کو تڑپ بھی عطا فرما دیں اور ہم کو فکر بھی عطا فرما دیں اور آپ کے راستے میں چلنے کے لیے ہم کو اللہ وہ محنت اور مشقت اور مجاہدہ جو درکار ہے اللہ اس کی تو بھی عطا فرما دیں تو یہ سب بھی مل جائے گا اور پھر ایک دن اللہ بھی مل جائے گا اور فرمایا کہ یہ راستہ اللہ کا جو ہے یہ اللہ کے جلد سے طے ہوتا ہے جلد سے جب تک اللہ تعالیٰ جلد نہ فرمائیں گے کھینچیں گے نہیں اپنی طرف اس وقت تک ہم اپنے اعمال سے اپنے مجاہدات سے اللہ کو ہم نہیں پا سکتے ہاں، جب تک کہ اللہ تعالیٰ ارادہ نہ فرمائے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اللہ علیہ رہی اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اپنی طرف جلد فرما دیتے ہیں یہ معیش ہے اللہ میرے مرشد فرماتے تھے اللہ نے یہاں میں نے اشار لگایا ہے اس میں اشارہ ہے کہ تم ہم سے مانگو کہ اللہ آپ ہمیں بھی چاہ لیجیے کہ ہم آپ کے بن جائیں تو ہم بھی جلد ہو جائیں گے ہاں۔ بزرگ تھے وہ اللہ سے مانگتے رہتے تھے اللہ مجھے جلد فرما لیجیے اللہ مجھے جلد فرما لیجیے ایک شرارتی مسکرا تھا کوئی اس نے سن لیا جلد کی مانی کھینچنا وہ سادہ لو بزرگ تھے وہ یہی مانگتے تھے کہ اللہ نے جسل مالی کی کھینچ لی اس مسخرے نے ایک دن جو ہے درخت کے اوپر پہلے سے چڑھ کے بیٹھ گیا جس درخت کے نیچے وہ یہ دعا مانگتے تھے اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا اور اوپر جب یہ آئے اور دعا کرنی شروع کی تو اس نے رسی نیچے ڈالی اور موٹی بھاری آواز نکال کے کہا کہ یہ رسی جو ہے اپنے گلے میں ڈال لے ہم تو جے کھینچ لیں گے بس ان کو کیا چاہیے تھا ان کا تو مدعا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کھینچنے جلد فرمانے تو انہوں نے فوراً گلے میں ڈالی اور جو اس نے کھینچنا شروع کیا تو ان کی گردن دبنے لگی سانس گھٹنے لگا پھر آخر آنکھیں ابلنے لگی تو فوراً رستے میں چلاتے ہیں بس بس الامیہ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ آپ کے جذب میں اتنی تکلیف ہوتی ہے ہمیں برداشت نہیں آپ نے چھوڑ دیا میں سے اچھی ہے تو پھر وہ جب اس کو چھوڑ دیا ایک بھاگ گیا وہاں سے اور پھر اس کے بعد اس طرف کی طرف پلٹ کے کبھی دیکھتے بھی نہیں تو یہ اللہ کا جلد جو ہے یہ تکلیف دہ نہیں ہوتا بلکہ حضرت نے جو فرمایا کہ ساحل مجھے طوفان ہے کون کے تیرے جلدوں کا نظارہ چاہیے اور لذت فریاد طوفانوں میں ہے کون کہتا ہے کنارہ چاہیے کوئی کہے گی کو بڑی تکلیف ہو رہی کہہ کر نہیں بھائی یہ تو اللہ کی محبت کا وہ درد ہے کہ اس درد کے آگے میں سارے عالم کی سلطنتیں ٹکا سکتا ہوں کوئی کہے کہ یہ درد ہمیں دے دو اپنی اللہ کی محبت کا درد جو چیز تمہارے دل میں ہے وہ ہم کو دے دو تو وہ کہے گا کہ تم دو سو بھی لا کے دو تو ہم اس کے بدلے میں یہ نہیں دے سکتے ایک بزرگ جا رہے تھے ان سب واقعات حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حضرت والا سے سنے ہوئے ایک بزرگ جا رہے تھے جب شہر کے قریب پہنچے تو دیکھا شہر کے سارے دروازے بند کیے گئے تو پوچھا کیا معاملہ ہے دن کا وقت تھا پوچھا کیا معاملہ ہے تو بتایا گیا کہ بھائی بادشاہ کا ایک باز ہے باز اڑنے والا وہ جو ہے جیسے کیا توتے یہ طوطے توتے کی شوقین ہے لیکن ہم نے ان کو مشورہ دیا ہے یہ اپنے کمرے میں نہ رکھیں اس کو قریب نہ رہیں اس کے پنجرے میں رکھے باہر کیونکہ اس میں اور جراثیم بھی ہوتے ہیں پروں کے اندر اور کیڑے وغیرہ تو اس سے نقصان کر شہر سے ہم خراب ہوتے ہیں تو بہرحال یہ تو دروازہ بند کر کے رکھتے ہیں وہ کیونکہ وہ واقع ہو جاتے ہیں کمرے کے اندر اور بادشاہ نے جو ہے شہر کے دروازے بند کیے ہوئے تھے اب شہر کے دروازے بند ہونے سے تو بعض تو بعض تو ہو جائے گا فضا میں تو بہرحال پوچھا کہ کیا معاملہ ہے انہوں نے کہا کہ بادشاہ کا پاس ہے وہ محل سے فرار ہو گیا ہے اس لیے دروازے بند کر دیے شہر کے تو کہا اللہ میاں اللہ میں سے کہہ رہے ہیں بزرگ تھے اللہ والے اللہ میاں سے دلی دل میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ میاں آپ کے کام عجیب ہے کہ ایسے بیوقوف کو یہ بادشاہت آپ نے دے رکھی ہے اور ہم ہم جو ہے ہم آپ کو کتنے عرصے سے یاد کرتے ہیں ہمارے پیر میں تو چپل بھی پھٹی ہوئی ہے کپڑے بھی پرانے ہیں عجیب آپ کے کام ہیں تو دل میں آواز آئی کہ اچھا تم کو بادشاہ دے دیں یہ جو تمہارے پاس ہے یہ ہم لے لیں بادشاہ دے دیں فوراً تو وقت انہیں اللہ عجیب کو بادشاہ ہمیں آپ کا درد محمد چاہیے کیا بات ہے دوستو کچھ پانے کی کوشش محنت اور فکر کرو تھوڑے دن کے اندر معلوم ہوگا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں والد صاحب فرماتے ہیں نظر سوئے نظر سوئے دنیا قدم سوئے مرکز مرکز کہتے ہیں قبر قبر کی طرف انسان تیزی سے چلا جا رہا ہے نظر سوئے دنیا قدم سوئے مرکز کہاں جا رہا ہے کدھر دیکھ اگر کچھ نہیں تو دوستو قرآن پاک کھولو کوئی مستند عالم کی تفسیر پڑھو معلوم ہوگا کہ ہم کیوں بھیجے گئے ہیں کیا مقصد ہے اگر اولیاء اللہ کے پاس جانے کا دل نہیں کرتا یا دل گھبراتا ہے تو قرآن اللہ کی کتاب ہے سچی کتاب ہے تو اس کو پڑھ کے دیکھو پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ ہم کیوں آئے ہیں دنیا میں کہاں جا رہے ہیں کرنا کیا چاہیے مگر اللہ ملے گا اللہ ہی کے پاس قرآن پاک بھی کھول کے پڑھو بہت اچھی بات ہے علم حاصل ہو جائے گا عمل کی توفیق اور اخلاص صحبت عید اللہ ہی سے ملے اپنی آہوں سے در جانا پہلی اپنی آہوں سے در جانا تیری اپنی بگڑی کو سوارا جانی اپنی بگڑی کو سوارا چاہیے مجھ کو جی کا کہا آپ پر ہر دم پیدا ہو میری جان آپ پر جانے دے سب جمع یعنی اللہ آپ اپنا دست کرم ہماری چولیوں کی طرف بڑھائیے اور ہماری چولیوں کو بھر دیجیے دستے بک جان کے رم دل دست بک جان کے رم ماں سر کو تیرا سونا چاہیے میرے سر کو تیرا رسوا چاہیے مجھ کو جینے

چاہیے یعنی گناہ نہ کر تقوا کے معنی گناہ نہ کر عبادات نافلہ ذکر و اذکار کی کثرت اور تلاوت کی کثرت اور نوافل عمرے کی کثرت یہ سب اپنی جگہ ہے عبادات ہیں اور مبارک ہیں لیکن اللہ ان سے نہیں ملتا اللہ ملتا ہے تقوی اختیار کرنے سے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اشار فرما دیا اگر کسی کے پاس لاکھوں عمرے ہوں اور لاکھوں ذکر و اذکار کی کثرت ہو اور کتنا صدقہ و خیرات کر چکا ہو لیکن اگر وہ متقی نہیں ہے تقوا اختیار نہیں کرتا اللہ کی نافرمانی سے بچتا نہیں ہے تو اس اس کی یہ عبادات کسی کام نہیں آئے کسی بھی کام نہیں آئے جو کچھ نور اس نے عبادات سے حاصل کیا ہوگا وہ سارے کا سارا نور نگاہوں کی خرابی سے کہیں قیمت سے کہیں جھوٹ سے کہیں بدگمانی سے کہیں حسد کرنے سے کہیں مال کو غلط سلط جگہ خرچ کرنے سے ایش و عشرت میں خرچ کرنے سے یا فلمیں دیکھنے سے یا اور دوسرے گناہ کے کاموں میں خرچ کر دیا اس سے سارے کا سارا عبادات کا دور ضائع ہو جائے گا اور اس میں سر فہرست جو یہاں سب سے اصل ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا جو سب سے اول نمبر کا بیان ہے کہ نگاہ کی حفاظت حضرت رحمۃ اللہ علیہ بھی عشا فرماتے تھے ایک بد نگاہی بد نگاہی یعنی نامحرم عورت کو دیکھنا چاہے وہ بازار کی بے پردہ عورتیں ہوں اور چاہے وہ گھریلو گھر کی جو نامحرم رشتے دار ہیں کزنز ہیں خالہ زاد چچا زاد تایا زاد چاہے یہ ہو اللہ کا قانون ہے اللہ نے اپنا قانون قرآن پاک میں نازل فرمایا یہ کوئی مولویوں کی باتیں نہیں ہیں بلکہ قرآن پاک میں اللہ نے نازل فرما دیا کون سے رشتے دار محرم ہیں کون سے نام ہیں لہذا جو نام کو دیکھے گا وہ اپنی شامت خود لے گا حضرت ثانوی نے فرمایا کہ ایک بد نگاہی سینکڑوں نہیں ہزاروں نہیں لاکھوں کا جھوج کر روڑ لے جائے ایک بد نگاہی کیوں اس لیے کہ اللہ کے قانون کی صحیح نافرمانی کر رہا ہے اللہ نے قرآن پاک میں منع فرما دیا فرما دیا کہ کل المؤمنین یا بردو میں نفسا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنین سے کہہ دیجئے کہ اپنی بعض نگاہوں کی حفاظت کریں اور آگے اہتمام کے لیے حکم عورتوں کے لیے الگ سے نازل فرمائے کل المؤمناتی یا نفسائی مومنات سے بھی کہہ دیجیے کہ اپنی بعض نگاہوں کی حفاظت کریں اور آگے فرمایا کہ وہ یا فرض نہ معلوم ہوا کہ فرج کی یعنی عورت کی عزت آبرو کی حفاظت بھی نگاہ کی حفاظت ہی میں دیکھو میں نے ایک واقعہ یہاں کی زیور میں پڑھا ہے تعمیر رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے بہشتی کی زیور بہت کام کی چیز ہے اس کی تعلیم میں کہتا ہوں کہ اس کی تعلیم ضرور ہونی چاہیے اور تھوڑی تھوڑی تھوڑی سی پانچ منٹ کو روزانہ لے کر بیٹھ جائے اس کا ساتواں حصہ جو ہے اس میں نیک لوگوں کے بھی واقعات ہیں اور بہت سی عبرت کی باتیں ہیں تو اس کو ضرور پڑھنا چاہیے اور صبح شام کیسے گزارنی چاہیے یہ سب باتیں اس میں لکھی لکھا ہے کہ حضرت اللہ علیہ نے حضرت یاہیا علیہ السلام کا سر کیسے کٹا سر کٹانے والی ایک عورت تھی کیا ہوا کہ ایک بادشاہ تھا اس زمانے کا وہ جب پورا ہونے لگا تو اس کی جو بیوی تھی اس بادشاہ کی ایک لڑکی پہلے خاون سے اس عورت کی ایک اس بادشاہ کی ایک بیٹی اور تھی پہلی اور عورت سے تو اس کی جو پہلی بیوی تھی وہ اس نے اور دوسری بیوی اس نے دیکھا کہ بادشاہ جو ہے اب میں پوری ہو رہی ہوں عورت پوری ہو رہی تھی تو اس نے دیکھا کہ اب میں پوری ہو رہی ہوں تو بادشاہ کی توجہ کسی اور طرف نہ چلی جائے بادشاہ میرا ہی ہے تو اس نے اس کی نے کیا ترکیب نکالی کہ اپنی بیٹی کو بنا سوار کے اس کے سامنے لانے لگی اور بادشاہ اس کی بیٹی وہ بھی اس کے ساتھ خواصت میں شامل ہو گئی اور پیسے کی لالچ میں اور مال کی اور حکومت کی لالچ میں وہ بادشاہ کو طرح طرح سے لبانے لگی بیٹی بیٹی بادشاہ سنا آپ نے یہ حضرت سامی نے لکھا ہوا ہے حضرت علیہ السلام کو کے زمانے کا بات ہے تو حتیٰ کے بادشاہ جو ہے وہ اس کے عشق میں مبتلا ہو گیا اتنی خبیز عمل نگاہ کی حفاظت نہ کرنا دیکھو یہ کتنی عبرت کی بات ہے کہ خود اپنی بیٹی کے ساتھ ناپاکی میں مبتلا ہونے لگا تو حضرت یاہیا علیہ السلام نے کو معلوم ہوا تو وہ بہت بہت جو پرجوش ہوئے اور بہت ناراض ہوئے بہت غصہ ہوئے اس بادشاہ کے اوپر اور اس کو بہت زیادہ منع کرنے لگے تو بادشاہ کو جو ہے یہ عشق کا بھوت ایسا سوار ہوا ناپاکی کا کہ وہ بادشاہ نے پھر حضرت ضیاء علیہ السلام کو گرفتار کروایا اور محل میں بلایا اور جب وہ نہ مانے اس کو منع کرنے لگے اس پر اس بادشاہ نے حضرت علیہ السلام کے قتل کر دیا اور پھر اس کے بعد وہ ناپاکی کی طرف بڑھا تو پھر حضرت علیہ السلام کا کٹا ہوا سر جو ہے وہ اس کو زور زور سے چلا چلا کے روکتا روکتا روکتا رہا کہ کام مت کرو اور لکھا ہے کتابوں میں کہ ان کا خون جو ہے سر سے جوش جوش سے جاری رکھا ہونے لگا اور جو رکتا ہی نہ تھا خون جاری رہا جوش سے اور تو وہاں کے علماء نے اس وقت کے علماء نے کہا کہ جب تک ان کے قاتلوں کا خون نہیں کیا جائے گا اس وقت تک یہ خون روکے گا روکنے والا نہیں ہے پھر نتیجہ یہ ہوا کہ اس وقت کا ایک اور بادشاہ وہ نیک تھا اس کو خبر ہوئی تو اس نے اس ملک پر لشکر لے کر چڑھائی کی اور قاتلوں کو قتل کیا حضرت علیہ السلام کے قاتلوں کو اور اس کے ساتھ ستر ہزار کافروں کو بھی قتل کیا تب کہیں جا کے وہ خون رکا تو اب مجھ کو اس قدر سب نے بھی لکھا ہے کہ دیکھو بھائی نگاہ کی حفاظت کتنی ضروری ہے کہ اس کی عقل جو ہے وہ خراب ہو گئی عقل خراب ہو گئی تو یہ اچھی چیز ہے ایک دفعہ میں نے عرض کیا تھا تو آپ گلشن نیپال میں حضرت نے مجھے فرمایا تھا چار باتیں بیان کرنے کے لیے مسجد میں تو میں بیان کر رہا تھا بیان کرتے کرتے میں اچانک میرے منہ سے پتہ نہیں غیر اختیاری یہ نکلا کہ اس دور کا عمر الخبائش ہے نگاہ پت نگاہی اس دور کا عمر القبائش ہے پھر بات کر کے جب میں واپس پہنچا تو مجھ کو فکر ہوئی کہ حدیث بات میں تو یہ ہے کہ شراب عمر القبائش ہے تو میں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت میں نے ایسے کہہ دیا تو حضرت نے فرمایا کہ بالکل ٹھیک کہا اس میں کوئی حدیث کے خلاف بات نہیں ہے تو یہ اس قدر خطرناک بات ہے کہ اچھے اچھوں کی عقل اڑا دیتی ہے حضرت نے فرمایا کہ یہ عورتیں آدھی عقل کی ہیں لیکن بڑے بڑوں کی عقل عقل مندوں کی عقل اڑا دیتی ہے کیا وجہ بدنگاہی پر یہ جو یہ جو بھوت ہے عشق کا بھوت اور بدنگاہی کی خباصت یہ انسان کو تمیز کو بیٹھتا ہے ہاں؟ اس لیے ہمارے بزرگوں نے تو اپنے محرموں سے بھی بہت احتیاط کیا ہے اپنے محرموں سے بھی بہت احتیاط کیا ہے اس لیے کہ زمانہ کتنے کا زمانہ ہے بس تو اس لیے جو آدمی <laughs> نگاہ کی حفاظت نہیں کرے گا شرع بگے کا اہتمام نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ کا قانون ہے اس کو توڑے گا تو اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہو گیا کہ نہیں اور جو اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہو گیا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا اعلان کیا ہے من آر ذکری گئی نہ لہو معیشت ورنہ ہو جو ملقیاں کہ جو ہماری یاد سے اعراض کرے گا ہماری نافرمانی کرے گا احکامات کو ہمارے بلائے گا ہماری بات نہیں مانے گا اس کی معیشت کو ترک کر دیا جائے گا اس کو حیات کہنے سے بھی اللہ نے حیات نہیں کہلائی فرمایا کہ یہ کوئی یہ بھی کوئی زندگی ہے جو اللہ کو ناراض کر کے جیتا ہے یہ کوئی زندگی ہے یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے جو اللہ کو ناراض کر کے جی رہا ہے ہاں، زندگی اور اشرف المخلوقات کو اللہ نے اس لیے بنایا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی فرما برداری کرتا ہے جانور تھوڑی کرتا ہے اللہ کی فرما برداری جانور کو انسان کی خدمت کرتا ہے انسان کو اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے انسان اللہ اللہ کے احکامات کی پابندی کرتا ہے اس لیے وہ اشرف المخلوقات ہے پابندی نہیں کرے گا تو اس کی یہ شرافت اس کا یہ احرام قائم ہو کے رہے گا یہ بھی جانور سے بھی بدتر ہو جائے گا جو انسان اللہ کو ناراض کر کے جیتا ہے وہ جانور سے بھی بدتر ہے یعنی منہ لگانے کے قابل بھی نہیں ہے شخص تو اس لیے اللہ تعالی نے اعلان فرما دیا کہ ہر ہاں، اس کی معیشت کو ترک کر دیا جائے گا طرح طرح کی پریشانیاں مصیبتیں اور حادثات اور دل بے چین رہے گا اس کا دل عذاب میں گرفتار رہے گا پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے لان الناظر منصور ہے اللہ تعالی لعنت فرمائے بد نگاہی کرنے والے کا جو دیکھتا ہے اور جو دکھاتا ہے لہٰذا جو نان چاہے وہ رشتے دار ہوں چاہے بازار کے ہوں آپس میں قرضہ نہیں کرتے جو قانون اللہ کا اس کو توڑتے ہیں تو ان کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی رانت کی بد دعا ہے اب دعا فرمائی دیکھو کیسے کیسے گناہوں میں امت مبتلا تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں فرمائی دعا اور مارے کس عمل کی بد نگاہی کی عمل کی شرعی پردہ نہ کرنے کی رسول اللہ اور رسول کی بد دعا کا یہ شخص مستحق ہے پھر دوستوں بتاؤ کہ نہ یہ شخص دنیا میں چین سے رہ سکتا ہے نہ آخرت میں کیسے کیسے رہ سکتا ہے جب رسول کی بد دعا لگے گی تو یہ جو ہے سوچنے کی بات ہے ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زیر آئیں گے نظر آنکھوں کا ذنا ہے نظر بازی نظر بازی آنکھوں کا دینا ہے اور آنکھوں کا ذہنا کرنے والا اللہ کو کیسے پا سکتا ہے بھائی یہ تو خواب خواب کی بات نہیں ہے خواب میں بھی نہیں پا سکتا اس لیے ہمارے حضرت نے خاص طور سے اس پر زور دیا ہے جس کی وجہ سے اور آگے اللہ نے کیا فرمایا کہ معیشت کو ترک کر دیں گے نہ شروع قیامت عامہ قیامت کے دن ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے اب وہ کہے گا سے کہ اللہ میں تو دنیا میں دیکھتا تھا کہ آج مجھے کیا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ چونکہ تم نے دنیا نے ہماری آیا یعنی ہمارے حکموں کی سے روک لگانی کی تھی ان کی پابندی نہیں کی تھی اس لیے آج ہم نے تجھے بلا دیا کتنے افسوس کی خطرے کی بات ہے دوستوں دنیا میں آئے ہیں سب کو یقین ہے الحمد للہ کہ ایک دن دنیا سے جانا ہے اور یقین کرے نہ کرے جانا ہی پڑے گا کوئی کافی بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا دنیا سے تو جانا ہی ہے پھر منہ کس کو دکھانا ہے کس کے پاس جانا ہے تو شیطان ہمارے کسی کام آئیں گے معاشرہ کسی کام آئے گا سوسائٹی والے کسی کام آئیں گے رشتے دار کسی کام آئیں گے کسی کام نہیں آئیں گے کام آئیں گے تو صرف اللہ کام آئیں گے جو اللہ کو راضی کر کے چلا گیا وہ تو وہی کام کام کر گیا اور جس نے اللہ کو ناراض کیا اور خدا ناستہ توبہ نہیں کی ہاں توبہ سے سب گناہ معاف ہو جائے ماضی کے سارے کے سارے گناہ توبہ سے معاف ہو جائے معافی مانگ لے اور پھر اللہ سے وعدہ کر لے کہ اللہ ہم آئندہ ایک بھی کام ایسا نہ کریں کہ آپ کی نافرمانی کرو کون بے کتنی بیوقوف ہے وہ شخص جو اتنی بڑی طاقت کو ناراض کرے اللہ کو ناراض کرنا جہالت سے تو کی بات ہے کی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہم سب کی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے سلیم عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو فہم سلیم اور قلب سلیم عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حیات با وفا عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم کو ہر ہر لمحہ اللہ پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ایک لمحہ بھی آپ کی ناراضگی سے ہم پناہ چاہتے ہیں ہم کو اپنی پناہ میں رکھیے نفس و شیطان کے مقابلے میں اللہ ہماری حفاظت فرمائیے ہماری مدد فرمائیے اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دیجیے اللہ جلد فرما لیجیے یا اللہ اپنا جلد خاص نصیب فرما دیجیے اللہ پاک اپنا جلد خاص نصیب فرما کر مجھ کو بھی میرے گھر والوں کو میرے دوستوں کو ان کے گھر والوں کو اور تمام مسلمان عالم کو یا اللہ جلد فرما کر اور یقین خطے انتہا تھا فرما یا اللہ ہم کو بھی ہمارے گھر والوں کو ہمارے بچوں کو اے اللہ جلد فرما لیجیے یا اللہ اور یا یقین کی فرما اللہ ہم ہیں ہم بے وقوفی میں جہالت میں اور نفس و شیطان کی کہنے میں آ کر آپ کو ناراض کرتے ہیں آپ سے دور ہو جاتے ہیں اللہ پاک آپ اپنی ایسی حفاظت فرمائیے جیسے ماں اپنے بچے کی حفاظت کرتی ہے اللہ مواقع کا واقعیت القدیب اللہ مواقع کا واقعیت القیب اللہ غریب اللہ ہم کمزور بھی ہیں اللہ ہم عاجز بھی ہیں بے سمجھ بھی ہیں اللہ اپنی مدد عطا فرمائے یا اللہ اپنی مدد فرما دیجیے ہزارہ دام باشد پر قدم چونت گا مائی نباشد نباشد چونتہ مائی نباشد کہ اللہ اگر آپ ہمارے ساتھ ہو جائیں اگر قدم قدم پر گناہوں کے جال بھی شروع ہیں لیکن اللہ اگر آپ ہمارے ساتھ ہو جائیں تو یہ جال ہمارا کچھ نہیں بگاڑ بگاڑ سکتے کہ لاکھ لاکھ جال نفس کے ہوں لاکھ جال شیطان کے ہوں اے اللہ آپ کی مدد کے مقابلے میں کی کوئی حیثیت نہیں بالکل گودے اور کمزور ہیں اللہ ہم آپ کی مدد کے تالے ہیں اللہ آپ اپنی خاص مدد نازر فرمائیے اللہ پاک ہم کو ہمارے بچوں کو ہمارے دلوں کو پلٹ دیجیے اللہ ہمارے ہم کو ہمارے بچوں کو اور ہمارے تمام گھر والوں کو رشتے داروں عزیزوں کو یادہ اولیا سے کی خط اشتہار کا فرما اللہ ہم کو اپنا با وفا بنتا تھا بے وفا نہ بنا بے حیا نہ بنا اے اللہ اپنا با وفا بنا دیجیے حیا بنا دیجیے اللہ اپنے اور حیات اولیا عطا فرما دیجیے حیات عاشقاں عطا فرما دیجیے حیات دشمنا سے ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں اے اللہ و حیات جو آپ کے دشمنوں کی حیات ہے اے اللہ آپ کے دشمنوں سے بھی پناہ چاہتے ہیں اے اللہ آپ کے دشمنوں سے بھی پناہ چاہتے ہیں وہ لوگ جو آپ کی نافرمانی پر تلے ہوئے ہیں چاہے وہ ہمارے کتنے ہی قریبی رشتے دار ہوں اے اللہ اگر وہ آپ کی نافرمانی پر مسے ہیں اور تلے ہوئے ہیں اے اللہ سے وہ ہمارے نہیں ہیں نہیں آپ کا جو ہمارا نہیں ہے اے اللہ جو آپ کا نہیں وہ ہمارا بھی نہیں ہے جو آپ کا ہے وہ ہمارا بھی ہے اے اللہ آپ کے دوستوں کے دوست اور آپ کے دشمنوں کے دشمن بنا دیجیے اے اللہ ہمیں اپنی حیات با وفا نصیب فرمائے حیات با حیا نصیب فرمائے حیات عاشقہ نصیب فرمائے حیات اولیاء نصیب فرمائے حیات دوستان نصیب فرمائے اللہ پاک اپنے پل سے ہمارے دنیا کے بھی کام بنا دیجیے اے اللہ بیماروں کو صحت کام اللہ مستمل عطا فرما دیجیے جو رزق کے لیے پریشان ہے اللہ ان کو روزی میں برکت عطا فرما دیجیے حلال آسان اور بابر رشک نصیب فرمائیے اللہ ہماری دنیا بھی بنا دیجیے آخرت بھی بنا دیجیے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و آلہ و صحبہ اجمعین آمین برحمتہ اللہ